والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں والذین هم للزکات فاعلون اور وہ جو زکات ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں ہے تو جو اس کے سوا کوئی اور تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے حد سے بھرنے والے ہیں والذین راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں والذین یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں هم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جو وارث بنیں گے فردوس کے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالت کھینچے ہوئے پانی سے من تین مٹی سے ثم جعلناه نطفة في قرار مقيم پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ پر رکھا مضبوط جائے قرار میں رکھا ثم خلقنا النطفة علاقة پھر ہم نے اس قطرے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا فخلقنا العلاقة ملغتا تو ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا فخلق نل مزامن تو پھر ہم نے اس لوتھڑے اس بوٹی کی ہڈیاں بنائی ثم فقصونل عظام لحمن پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ثم انشأناه خلقا آخرا پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو اللہ تعالی بہت بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سے خوبصورت اور بہتر پیدا کرنے والا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون پھر تم اس کے بعد ضرور برنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَوْرَائِقَ اور یقیناً ہم نے تم پر سات راستے بنائے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے آسمان سے پانی کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ نازل کیا تو ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھنے والے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تو ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات اگائے کھجوروں اور میوے کے اور انگوروں کے لکوں فیحا فوا کے ہو اس میں تمہارے لیے پھل ہیں میوے ہیں کثیرہ تم بہت زیادہ ہاتھ اکولون اور اسے تم کھاتے ہو وہ شجرا تن پوری سی توری آ اور درخت جو نکلتا ہے تورے سینا سے تور سینا سے تمبو تو بدہن جو تیل لے کر اگتا ہے وہ سبغن للآکلین اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی زیتون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے نسخی مما فی ہاں ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ کم فی ہا اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت زیادہ وہ مینہا اور اس سے تم کھاتے ہو وہ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور اس پر اور کشتی پر تم اٹھائے جاتے ہو إِلَى قَوْمِهِ اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قوم یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا ماہزا اللہ بشر مثلکم یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے یرید ان تفولہ علیکم وہ تم پر فوقیت فضیلت لے جانا چاہتا ہے ولو شاء اللہ انضر ملائکا تن اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا ماسن لہٰذا فی آبا ان الاولین ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے آبا و اجداد میں کچھ نہیں سنا ان ہوا اللہ رجلم بھی جنہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے جس کو کہ دیوانگی ہے فتح ربا سو بھی حت تو اس کے ساتھ انتظار کرو ایک مدت تک کالا کہا ربن سرنی بما دبون اے میرے رب میری مدد کیجئے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے مجھے جٹلا دیا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی انسنا الفل کا بھی آئینہ وحینا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا فضا جا امرنا وفارت تنور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے فصل فیحا من کل نہیں تو ہر چیز میں سے دو قسمیں دونوں کو دو جوڑے یعنی کہ نر اور مادہ ان کو سوار کر لے وہ اہلا کا اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ منصبا کا علیہ القول مگر ان میں سے جس پر پہلے بات طے ہو چکی ہے ولا تو خوفنی فلبین ظلم اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ان مغرا خون یقینا وہ غرق کیے جانے والے ہیں فائدست انت و مم معك على الفلك تو جب تو سوار ہو جائے اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جائیں فقل الحمد اللہ تو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ بھی ظالمین جس نے ہم کو نجات دی ہے ظالم قوم سے وقل اور کہ منظلم مبارک رب مجھے ایسا اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو وانت خیر المنزلین اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے ان فی ذلک لآیات یقینا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں وہ ان کننا لمبتلین اور یقینا ہم ہی آزمانے والے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد اور زمانے کے لوگ پیدا کیے فارسلنا فیہم رسولا منہم تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا ان عبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو مالا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے افالا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں وقال الملا من قومی کا فرو اور اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یا اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا وہ کردبرتی اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جٹلایا وہیات دنیا اور ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کو بڑھایا ماں ہاگا اللہ بسر کم یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے یا وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو وہ یہ شرب و مات شرابون اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو والا ان اطا تم بسر متر اور اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کرو گے ان نقم عید اللہ خاص رون تو یقیناً تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا وہ تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے انکم مخرجون کہ بے شک تم نکالے جاؤ گے ہاتا ہاتا دوری دوری ہے ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انہیا اللہ دنیا نموت تو ہماری یہ تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے ہم اس میں مریں گے اور یہیں جیئیں گے وما نحن اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں ان اللہ راج اللہ کا یہ تو صرف ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے وما نحن له اور ہم اس پر ایمان لانے والے یا اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں قال رب کذبون اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجئے کہ انہوں نے مجھے جٹلایا ہے کالا فرمایا کہ تھوڑی ہی مدت میں یقیناً یہ پشیمان ہونے والے نظامت اختیار کرنے والے ہو جائیں گے فعقت رمست بالحق تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آن پکڑا فج اللہ مغسا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا فبعدل للقوم الظالمین تو دوری ہے ظالم قوم کے لیے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد اور پیدا کیے ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تطرا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے لگاتار کلاما جا امتن رسولہ کدبوہ جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جتلایا بعضهم بعضا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا وجعلناهم احادیث اور ہم نے انہیں باتیں بنا دیا کہانیاں بنا دیا فبعدا لقوم لا يؤمنون سو ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لاتے ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر بھیجا الا فرعون وملئه فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاستكبروا وكانوا قوما عالين تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم ہمارے غلام ہیں فقت دبو ہما فقانو من المحلقین تو انہوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے کتاب اور یقیناً ہم نے موسا کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں وجعلنا مریم و امہ آیتن و آوئینہما الى ربوتن ذات قرار و معین اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے ان کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو قرار والی اور بہتے ہوئے چشمے والی تھی یا ایوہ الرسول قلو من, من الطیبات وعملوا صالحا اے رسولو پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم یقیناً جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں وہ ان نہادی امتکم امت واحدہ اور یقیناً یہ تمہاری ایک ہی امت ہے وہ انا رب اور میں تمہارا رب ہوں فتقون سو مجھ سے ڈرو فتقت زبورا پھر انہوں نے اپنے معاملے آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے کل حزب بیمار ادیم فارحون ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے فضر ہوں فی غمرتیم حتاحین سو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے سبون انما نمدهم به من مال و بنین کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں نسار فی الخیرات ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں بل لا شعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون یقینا وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں والذین هم بیاات ربهم یؤمنون اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے الى ربهم راجعون اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں کہ وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اولا الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی اس کی طرف سب کپ لے جانے والے ہیں آگے نکلنے والے ہیں اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق ولدینا کتاب ينطق بالحق اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے وہ ہم لا ظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے بل قلوب فی غمرت من ہادا بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں ولا اعمال من دون ذلك اور ان کے لیے اس کے سوا کام ہیں ہم لہا عاملون اور وہ انہی کو کرنے والے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑیں گے ادا ہم یج آرون تو وہ اچانک آجزی کر رہے ہوں گے بل بلا رہے ہوں گے لاتج ارل یوم ان منا لاتم سارون آج آجزی نہ کرو آج نہ بل بلاؤ یقیناً تم ہم سے مدد نہ کیے جاؤ گے یا ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہ دی جائے گی قد کانت آیاتی علیکم یقیناً پڑی جاتی تھی تنکسون تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے مستقبری نبی ہی اس کے ساتھ تکبر کرنے والے ہوتے تکبر کرتے ہوئے سامرن تحجرون رات کو بےحدا گوئی کرتے افلم یہ دبر القولہ کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا ام یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے آبا کے پاس نہیں آئی تھی علم یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہو منکرون تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں ام یقولون بھی جنہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہے بل جا اہم بالحقی بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے وہ اکثر اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں والا الحق اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ بگڑ جائے بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کے آئے ہیں فہم فہم عن ذکرہم معرضون تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں ام خرجا یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے فخراج ربی کا خیر تو تیرے رب کی آمدن بہتر ہے وہ خیر الرازقین اور وہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین ہے وہ ان نقل الى صراط مستقیم اور یقیناً تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے وہ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو تکلیف ہے اسے ہٹا دیں دور کر دیں للجو فی طغیانہم یعمہون تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے اور بھٹکے پھریں گے اصرار کر کے بھٹکتے پھریں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ سمجھتا تو وہ اپنے رب کے لیے نہ گر وما آئے اور انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی یا وہ اپنے رب کی طرف منتقل نہ ہوئے اور نہ ہی وہ گر گرائے علیہم بابن لا عذاب شدید یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اراہم ہوں مبلسون مبلی تو اچانک وہ اس میں نہ امید تھے